حضرت زید بن سوحان کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو مسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کرنے کے لیے موزے اتار رہا ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا موزوں پر امامے اور سر کے اگلے حصے پر مزہ کر لو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور سر کے کپڑے پر مزہ کرتے دیکھا ہے سننے ابن ماجا حدیث نمبر پانچ سو تریسٹھ